لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے ان سے ابن عباس نے اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن نبی ابن سلول مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر نماز جنازہ کے لیے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے راجے سے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی طرف پڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اس نے فلاں دن فلاں بات کہی تھی اور فلاں دن فلاں بات میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا اور فلاں دن فلاں بات میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا عمر اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ لیکن میں بار بار اپنی بات دہراتا رہا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے میں نے نماز پڑھانی پسند کی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے مغفرت مانگنے پر اسے مغفرت مل جائے گی تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مغفرت مانگوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور واپس ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ پر سورہ برات کی دو آیتیں نازل ہوئیں کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ آپ ہرگز نہ پڑھائیے آیت وہم فاسقون تک اور اس کی قبر پر بھی مت کھڑا ہو ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور مرے بھی تو نافرمان رہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی اس دن کی دلیری پر تعجب ہوتا ہے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول ہر مسلحت کو زیادہ جانتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھیاسٹھ